من الراشدين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم أعذنا من شرور نفوسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واعتنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أجدنا بتأييدك اللهم أجدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا من ذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض ثبتنا على صراطك المستقيم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا كتثبيت موسى اللهم ثبتنا كتثبيت موسى اللهم ثبتنا كتثبيت موسى اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا ضعفاء فقبل رضاك ضعفنا اللهم إنا ضعفاء فنعترف بضعفنا اللهم إنا ضعفاء فقبل برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضاهنا اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم إنا نسألك حب من ينفعنا حبه عندك اللهم إنا نسألك حب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك حق الاشياء الينا اللهم اجعل حبك حق الاشياء الينا واجعل خشيتك اصرف الاشياء عندنا وارفع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضره من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وقنا السيئات وقنا السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد عزت وذلك هو الفوز العظيم اللهم لا ترد في ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون يا رب تقبل توبتنا يا رب تقبل توبتنا واغسل حوضتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واسر سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسرد سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات پر بدل فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راقب فرما یا اللہ ممین کاندگی میں ہم کو داخل فرما اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما اے اللہ وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ الماعت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم انقراج کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ قائد و نفیس فرما اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ کوئی عادت سے اور تیرا وعدہ ہے جو اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اعتراف کرتا ہے یا اللہ تو گناہوں کے سمندروں میں سے نکال دیتا ہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے میری امت کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خدے کو پور کر دے اور تیرے کی کو شروع شریک نہ کرے اللہ ان کے گناہوں کو آسانی سے معاف کرنے والا ہے یا اللہ فضل فرمائے کر کرم فرمائے کر اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف کرنا ہے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں یا اللہ تو فضل فرمائے کرم فرمائے کر اے اللہ امت کو گناہوں کے سمندروں سے نکال کر یا اللہ امت کو اطاعت کے راستوں پر ڈال دے اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں کو میٹرو پر پھیل کر اے اللہ کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نفیس فرما اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لے کر ہماری مدد فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نفیس فرما اے اللہ تو ہمارا جا اور ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما اے اللہ امت کے کمان طبقات کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے فرق امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ مبلہ کے فتم سے حفاظت فرما اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما یا اللہ دنیا دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ امت میں دعوت کی نسو کر قربانیوں کو زندہ فرما اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا کر اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی جنائیں قائم فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ امت کے قلوب میں دین مٹنے کا غم پیدا فرما کر اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما اے اللہ اس کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاظ کو ختم فرما اے اللہ شرکر الحاظ کو ختم فرما اے اللہ رشت کے دروازوں کو مسدود فرما اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ حق کا حافیت کا اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما یا اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اے بھی جائیداد کے یقین دل میں پیدا فرما کر اے اللہ سی بھی نصرت نازل فرما اے اللہ ان جماعت کی نقل حرکت کو قبول فرما یا اللہ المربیہ حقیقی ہے اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے اے اللہ ایک ایک بہترین تربیت فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما اے اللہ ایک ایک سنت پر ثابت قدم فرما اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت دنوں میں پیدا فرما کر اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما یا اللہ حیوانیت کو یعنی کو ختم اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہمائیں چلا دے اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ جس طرح صحابہ کی نقل و حرکت سے اے اللہ کو ہدایت پر جمع کیا تھا اے اللہ ہم دوسرے سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو خصوصاً اور اے اما امت مسلمہ کو اے اللہ کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ جس طرح تم نے صحابہ کے اس کام کو لیا ہے اے اللہ ہم خود سے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور اے اما امت کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اللہ تو اپنی چاہت کے مطابق ہم سے کام لے لے اور اے اللہ جس چیز کو تو ہم سے نہیں چاہتا اے اللہ تو اس کو جھٹک کر ہمیں اس سے ہٹا دے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے یا اللہ جماعت کی نقل حرکت کو قبول فرما کر یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعت پھر جائیں اے اللہ تو وہاں بھی جائیں قائم فرما اے اللہ وہاں سے الحاظ کو ختم فرما اے اللہ اک اے فرد امت کی بہترین تربیت فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما اے اللہ گہروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی جی کے میں پیدا فرما اے اللہ امت کی تجارتوں سے امت کی شادیوں سے اے اللہ امت کے لباسوں سے اور اے اللہ امت کی شکلوں سے اے اللہ اپنے دشمنوں کے طریقوں کو ختم فرما اے اللہ مجھ سے یہودیت نسرانیت کو نکال کر اے اللہ مجھ کے دلوں میں سنت کا شوق پیدا فرما یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں کے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ فرما اے اللہ اس اجتماع میں جو نکاح پڑھائے گئے ہیں یا اللہ نکاحوں کو قبول فرما اے اللہ جو جین میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں اور اے اللہ پوری امت میں الفت مبت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ اولاد صاحب کے وجود میں آنے کا اور اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما کر اے اللہ پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کو زندہ فرما اے اللہ ان نکاحوں کے ذریعے پورے عالم کے ظلم کو ختم فرما اے اللہ حیوانیت کو حریانیت کو ختم فرما اے اللہ پورے عالم کے رسم و رواج کو ختم فرما اے اللہ امت کے سنت مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما اے اللہ خصوصاً اس اجتماع سے اپنے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ وہ غدی نصرتیں جو تم اس محنت پر صحابہ کے دور میں نازل فرمائی ہے اے اللہ ہم کے امت کے لیے ان نسلوں کا سوال کرتے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ وحدین نصرتیں نازل فرما اے اللہ امت اس کی محتاج ہے اے اللہ یہ تیری محنت ہے تیرا کام ہے اے اللہ جو اس کام کے لیے ہمیں قبول کیا ہے اور اس نے اس کا موقع دیا ہے تو یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ نصرت ناظر فرمایا انبیاء اور صحابہ کے دور میں نازل فرمائی ہیں اے اللہ ہم ہیں کمزور ہیں اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے اے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں ہم پر نازل کی جائیں لیکن اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ جب نے صحابہ کے نازل فرمائی ہیں اے اللہ امت کے لیے وغیرہ نصرتیں نازل فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کی صحابہ کی طرح تربیت فرما اے اللہ تو بھی پورے انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے اے اللہ ہم جدے اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت کے لیے اس تربیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ایک ایک امت کی سنت پر تربیت فرما اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے اس تعلق کو اپنے تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ جو جائے خیر اس اجتماع سے وجود میں آیا ہے اے اللہ اس کی آبیاری فرما اے اللہ اس کے مسترد جمارات و برکات فرما اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ جو رحمتیں صحابہ کے دعوت اور مجتمع ہونے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اے اللہ ہم اس اجتماع کے ذریعے تیری ان رحمتوں کے نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں اور دوسرے رحمتوں کے نزول کا یقین رکھتے ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو تین محنت پر صحابہ کے لیے نعمتیں نصرتیں رحمتیں فرمائیں فرمائی تھی اللہ وہ نعمتیں وہ رحمتیں وہ نصرتیں آج بھی نازل فرمائیں اے اللہ تیرے نبی کی امت رسول نعمتوں کی محتاج ہے اور اے اللہ ان رحمتوں کی طالب ہے اے اللہ کرم فرمایا کر فضل فرما کر یا اللہ رحمت نازل فرما اے اللہ حبی نازل فرما اے اللہ نعمت نازل فرما اور اے اللہ نعمتوں سے امت فرما کر اے اللہ اثرات پورے عالم میں جاری فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ کام کرنے والوں کو اس راستے کا مراشی نیلام فرما اے اللہ اخلاق اور استخلاق پیدا فرما اے اللہ قدموں کے بچر جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے اے اللہ ہماری ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ پوری مت کی حفاظت فرما اے اللہ سبات قدمی مقدر فرما یا اللہ قدمی مقدر فرما اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور کام کے مراکز کی اور اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مساجد کی اور اے اللہ تمام معابد کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی اور اے اللہ دین دین کی جو ان کی محنت جہاں بھی ہو رہی ہے اور اے اللہ اس کا ہونا تجھے پسند ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اس محنت کے ذریعے پورے عالم کے جہالت کو ختم فرما اے اللہ حسن دینی مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ دینی مدارس کی حمایت فرما اے اللہ امت کے قلوب میں علم العلماء کی عظمت پیدا فرما یا اللہ امت کے دلوں میں جہالت کی نفرت پیدا فرما یا اللہ اس اطمین کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما اے اللہ کو الحاظ کو ختم فرما اے اللہ اے اللہ رشت کے دروازوں کو محصوط فرما اے اللہ رشت کے دروازوں کو محصوط فرما اے اللہ رشت کے دروازوں کو محسوس فرما یا اللہ امت کو اتحاد کے دہانوں سے ہٹا کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے اے اللہ امت محمد کو رزق کے درخت کے دہانوں سے ہٹا کر اے اللہ اپنے حج کے راستے پر ڈال دے اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ جس طرح تو نے پہلے زمانوں میں امت کی پریشانیوں کو ہدایت طرف پھیرا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ افریقہ کے لیے امریکہ کے لیے اے اللہ آسٹریلیا کے لیے اور اے اللہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہم سب سے عام انسانی ہدایت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اس مخلوق کو جہنم سے بچا کر اے اللہ تم اس کے راستے پر ڈال دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے دلوں میں امت کے لیے صحابہ والا غم پیدا فرما کر اے اللہ امت امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تیرے, تیرے, تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو جذبہ ساری انسانیت کے لیے تھا اے اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ساری مد مسلمہ کے دل میں اب ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ و غم پیدا فرما کر اے اللہ امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ امت اجابت کو امت کی امت دعوت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت دے کر اے اللہ جس میں کرنے والوں کو ادا فرماتا ہے یا اللہ اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس محنت کرنے والوں کی دعاؤں کو انبیاء اور صحابہ کی طرح قبول کرنے والا ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس محنت کرنے والوں کو جو کچھ سن ندیوں کو ادا فرمایا ہے اور صحابہ کو ادا فرمایا ہے اے اللہ ہم اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اور سارے تمام کام کرنے والوں کے لیے اے اللہ اس نعمتوں کا رحمتوں کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ان نعمتوں کو ان رحمتوں کو اس محنت کے ذریعے صحابہ کے زمانے کی طرح کے لیے جاری فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ قدم قدم پر بہتری فرما اے اللہ یہاں جمع ہونے والوں کو قبول فرما اور اے اللہ یہاں سے نکلنے والوں کو قبول فرما اور اے اللہ اپنے گھروں پر واپس جانے والوں کو قبول فرما اے اللہ سفاظ قبولیت سے آراستہ فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ رضائل سے ہمیں پاس فرما اے اللہ رضائل سے ہمیں پاس فرما اے اللہ جس کو پاس کرنے کا ارادہ فرما لے اے اللہ ہر طرح گناہوں کے پاس ہو سکتا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے دعوت سے مشغول فرما یہ تیری طرف سے تجزیے کا اور تیری طرف سے مسجد ہدایت کا ضابطہ اور طریقہ ہے اے اللہ ہمیں دعوت کے صحیح اصولوں پر ثابت قدم فرما اے اللہ تو صحابہ والے طریقے پر امت کو مجتمع فرما اے اللہ جب تو نے اپنے فضل سے اس کام میں لگایا ہے تو اے اللہ اس کام میں اپنی مرضی کے مطابق امت کو مجتمع فرما اے اللہ اپنی اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے عوامل کے ذریعے امت میں کامیابیوں کا یقین پیدا کرنا اے اللہ اپنے سے مستقبل فرما کر اے اللہ امت کی اے اللہ امت کی ضروریات کا تقبل فرما اے اللہ اپنے اپنے وعدوں کو امت کے لیے پورا کرنا اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا کرنا اے اللہ امت کی ضروریات کا تو فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا خطوط کے ذریعے لکھا ہے یا اللہ ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے اے اللہ یہ حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اے اللہ کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے یا اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات سے رہنے والا بنا دے اور اے اللہ امت کی ضروریات کو پورا فرما اے اللہ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرم اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی پیدا فرما اے اللہ اتنا حق مقدمات میں محفوظ ہیں یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ قبر کے آزاد کا اے اللہ جہنم کے آزاد کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے آزاد سے اے اللہ جہنم کے آزاد کو مجھ کی حفاظت فرما اے اللہ مجرا مفرد کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جنت کی طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جہنم کی دہشت امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ مجرا مفرد کی توفیق نصیب فرما اے اللہ امت کا سب سے بڑا جرم وہ اس کام کو اپنا کام نہ بنانا ہے یا اللہ ہم آج سستے جرم کا اعتراض کرتے ہیں اے اللہ ہم نے سب کچھ بنایا لیکن تیرے دین کو بگاڑا اے اللہ دنیا کو محنت کا میدان بنا کر دیے لیکن تیرے تیری دین کی دعوت کو مقصد نہ بنایا اے اللہ اے اللہ آج ہم اجتماعی طور پر سستے جرم کا اعتراف کرتے ہیں کرم فرما کر فضر فرما کر اے اللہ ہمارے جرم عزیز کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو اپنی رضا والے کاموں پر سر فرما اے اللہ امت کو دعوت محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے ملنے کا غم پیدا فرما کر یا اللہ امت کو دعوت محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے سب سے بڑا جرم وہ اس محنت کو اپنا مقصد حیات نہ بنانا ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ جو کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں تو سن رہا ہے اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب کوئی تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو کسی کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو کچھ سے آج مانگا گیا ہے اس سے پہلے مانگا گیا ہے اے اللہ تو دریائے رحمت کیوں قبول فرما اے اللہ تو دریائے رحمت کیوں قبول فرما اے تو دریائے رکھنا کیوں قبول فرما اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تفقل فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما اے اللہ چندی اور حرام روزی سے مت کو ہٹا کر اے اللہ مت کو پاکیزہ اسباب پر ثابت قدم فرما اے اللہ جو کچھ سے مانگا گیا ہے اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر یا اللہ تو کسی مدت کا محتاج نہیں ہے اور اے اللہ تو کسی تیاری کا محتاج نہیں